www.attableek.com The Reviver of Iman قال النبي صلى الله عليه دیکھتا ہے کو دیکھتا ہے اور اوپر اوپر سے سے پھر کرتا کرتا ہے ہے اور اور سب سب کا مارا آدمی مسلمان تو لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ کہیں کہیں میری نسل بھی نہ ہو جائے ہم اپنی محنتوں کے ذریعے سے عیسائیت کا وجود نہ دیں کہیں ہم اپنی محنت کے ذریعے سے اپنے رقبے کو حرام کاموں میں لگے جاتے ہیں تو کوئی جوان کو دیکھ کر خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے کہ خوبصورتی بہت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں اپنے دولت کو دیکھ کر دیتا ہے مالداری کو دیکھ کر اس کے پاس مال بہت ہے اس کا مال مجھے کھانا جائے گا اور تیسرے نمبر پر کوئی اونچے اونچے خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے بڑے حسن ہیں اللہ کے نبی فرماتے اور کچھ لوگ ہیں وہ تین گاڑی کو دیکھ کر ابھی چاروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کس کو پسند کرو گے سنو میرے بھائیوں اور کسی نے لکھا ہے کہ جس نے جمال اور خوبصورتی اور کوئی چمڑی کو دیکھ کر نکاح کیا ہے تو اس نے آدمی سے صرف ڈال دی عیسائیت وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ وہ لوگ صرف صرف کو دیکھ کر خوبصورتی کو دیکھ کر ہی کام کرتے آپ دیکھ لیجیے عیسائیت میں ملا دیکھتے ہیں ڈائریکٹر دیکھتے ہیں ہیں ان کا دیکھتے کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ صرف خوبصورتی کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں جس لڑکے نے یا جس لڑکی نے صرف خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا محدثین فرماتے ہیں اس نے آدمی سے بنیاد ڈال کی عیسائیت کی آنے والی نسل طریقہ عیسائیت پر جائے اور جس نے دولت کو دیکھ کر نکاح کیا ہے وہ مالدار سے اس کے بعد بھی پراپرٹی مالدار ہے اچھا ہوتا ہے ایسا اس نے یہودیت کے طریقے کو جنم دیا وجود دیا دنیا کر اس لیے کہ یہودی صرف دولت کو دیکھ کر دیتا ہے صرف دولت کو اور جس نے اونچے اونچے نسل کو دیکھ کر خاندان کو وہ اونچوں خاندان ہماری بھی عزت ہے جس نے اس کو بنیاد بنایا اس نے ہندویت کی بنیاد رکھی اس لیے آج بھی گجرات کے اخبار پر وہ جب اپنی لڑکی کی ایڈورٹائز کرتے ہیں تو اس نے اونچے اونچے خاندان کا مطالبہ ہے اللہ کے نبی السلام بناتے نہ جماعت کو بنیاد بناؤ نہ دولت کو بنیاد بناؤ نہ اصل و نسل کو بنیاد بناؤ فرمایا اگر تم بنیاد بناؤ تو دین گاڑی کو ہو لڑکے میں ہے لڑکی میں ہے ہاں اس کے ساتھ وہ سوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کے رکھی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اصل تمہاری چوائس تمہاری پسند تمہاری بنیاد جو ہے وہ دینداری ہونا چاہیے اللہ کرے کہ میرا جوان اس روایت پر فٹ ہو اگر دینداری کو دیکھ کر نکال دیا تو میرے و سامان کے سزا دینے سے جنت بھی بنتا مکان جنت بنتا ہے دینداری اگر دونوں میں دینداری ہے تو چٹائی پر سونے میں بھی مزہ آتا ہے اگر دونوں میں دینداری ہے تو دو کے مکان میں بھی سکون اور آرام ہوتا ہے اور وہ مکان جنت ہوتا ہے اور جس مکان میں ہے گاڑی میں کبوا میں ہے گاری میں ظاہر سی بات ہے لیکن مکان قابل ہوتا وہ جہاں جہنم بنا ہوا سکون بھی ہوتا راحت بھی ہوتی آرام بھی ہوتا اور ہوتا ہے مکان کو اگر کے اندر بنانا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تین جاری کو اس بات کو مجھے آگے کرنا تھا دوسری بات یہ آگے کرنا تھا کہ دیکھو کوئی فیملی ایسی نہیں جہاں جھگڑے نہ ہوتے ہو کے مکان میں بھی ہوتے ہیں شیخ کے مکان میں بھی ہوتے ہیں اور مفتیوں کے مکان میں بھی ہوتے ہیں اور سب کے مکان میں اس لیے کہ ایک پیٹ میں پڑھنے والے دو بھائی بہن کی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ دو جگہ پڑے ہوئے ہیں ان کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے یہ ساری بات میں ہم لوگ لیکن اور سنو اللہ کے حبیب کے مکان میں بھی بیویوں کے ساتھ بات مسائل میں اختلاف رائے ہوا ہے نبی علیہ السلام وسلام کی بیویوں نے ایک مرد الگ کی روایت میں اس کو بہت پسند مختصر خلاصہ بیویوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب فتوحات بہت ہو رہی ہے ہمیں سال بھر کا خرچہ بھر دو تھا وہ رحمتوں سے بھرا ہوا تعلق میں دو شکلیں ہو سکتی تھی اپنے ہی متن میں رہتے اور بیویوں سے نہ بولتے جیسے ہم کرتے بٹو کر گزر جاتے دوسرے مکان میں چلے جا نبی نے دوسرا مکان اختیار کیا اور مکان میں نہیں رہے اس لیے کہ یہ طریقہ سخت ہے کہ سامنے رہتے ہوئے بھی نہیں پہنچتا اور رحمت والا کبھی اتنی تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا دوسری جگہ روایت میں کسی اور سامنے کے مکان کے اوپر انتیس دن پورے ہوئے انتیس تو اللہ کے آگے گھر میں تشریف لائے تو سدی کا فرماتی بننا بھی ہے اللہ کے حبیب آپ نے تو ایک مہینہ نہ بولنے کی قسم کھائی تھی ابھی تو انتیس تھی ٹوینٹی نائن ڈیز ہوئے ابھی تو اور آپ نے کیا جس عائشہ کو نبی سے انتہائی محبت تھی اتنی محبت اتنی محبت کہ حضور کے بغیر زندگی میں گزار سکتی تھی وہ نبی کو کہہ رہی ہے آپ نے ایک مہینے کی قسم کھائی تھی اور تین دن پر آ گئے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ کو اپنی محبت سے زیادہ نبی کے قسم کی فکر تھی کہ میرے نبی کی قسم کے اوپر کوئی نہ پڑے اللہ کرے کہ آج کی کی بیویوں کو اپنے شوہر وہ بھی میرے نزدیک ہو جائے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ مہینہ کبھی انتیس سال ہو گیا ہے جہاں رمضان تیس کے موقع پر کر لیتے ہیں کہ میں اسے بیچ کر کے انتیس نہیں جاتے رمضان تین دن سے زیادہ بغیر اور وہی نبی ہو کر تیس دن تک کا ہے تو نبی کے قول اور عمل کا فرق ہو ہے تو حامد اس کے اندر جواب دیتے ہیں فرمایا کہ بھائی آپ کی نو دیویاں تھیں تو نو پر تین دن کو تقسیم کرو تو نو دیا ستائیس ستائیس دن کو ایک بیوی کو تین دن آیا اور ایک باندھی بھی تھی اس نے جس سے علاج کیا تھا اور باندھی کے دو دن بتیس ہو گئے فرمایا ایک بیوی کے ساتھ تین ہی دن کا مسئلہ ہوا ہے انتیس دن کا مسئلہ نہیں ہوا اور پھر اللہ بھی اپنے نبی کی اتنی فیور کر رہا ہے کہ انتیس دن پر جان شروع کر دیا تاکہ نبی کی بات اور نبی کی آمد پر فرق ہو میرے بھائیو نبی کے گھر میں اختلاف تو ہوا اختلاف ہوتا ہے لیکن اختلاف سے اٹھانے کی کوشش کرو تالاب تالاب کے بدلے کرے مت کرو جدائیوں کے میرے بند کرو تم اور مر کو چاہیے بیوی کی باتوں کو چھپا دو بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں اتنے بولے بولے کہ چہرے کی دیتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے اس کی پریاس کر کے گئے صلی میں نے سب سے زیادہ جہنم عورتوں کو دیکھا تو ہم نے سنا پوچھ رہی ہے ایک تو چڑھا دیے کو موقع کرتی ہو وہ تو تین لڑکا کی کوئی بہت کرتے ہو اور کو بتا دی تمے اور نبی کچھ کے الفاظ بیان کر کے گئے فرمایا جب کا اگر ساری زندگی تم بیوی پر احسان کرو اور ایک مرتبہ اس کے دماغ کو پورا نہیں کیا تو وہ یوں یوں کہے کہے گی گی وہ کہ آپ کی زندگی کا دھرما گھر سکون کا مجھے کو کا مہاراشٹر میں نے اس طرح سے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں ابھی کے نبی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے یہ عورتوں کی برائی نہیں فرما رہے اور مردوں کو ان کو تعلیم دے کر گئے اس کی تو نرسنے کی عادت ہے وہ سب رکھ ہے ہم کو تعلیم دے رہے چاہیے اس کی تو نرسنے کی عادت وہ بولے گی اگر تم نے جواب پر جواب دینا شروع کر دیا تو مسئلہ اور الجھ جائے گا اور بنا بنایا گھر کو جنت ہے وہ جاتا ہو اس لیے گھر کو جنت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول کو پیدا کرو لڑکی کے اولیاء اور پیرس کو چاہیے کہ جہر سے ڈھیر سارا دینے کے بجائے تعلیم دو اس کو اچھی زندگی بتاؤ کہ تجھے کیسے زندگی گزارنا ہے اور جلدی میں لڑکے کے وجہ سے ہونی چاہیے کہ کو اپنائے اگر اس طریقے رہیں گے تو ان شاء گھر ہمارا جنت بنے گا اللہ ہونے والے کام کو بے حد قبول فرمائے ان میں محبت و محبت فرمائے تمام کے بچوں کو اچھا جور و نصیب فرمائے اور تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحیح سوچ نصیب فرمائے تاکہ اپنا لطفہ اور اپنا قطرہ ضائع نہ ہو جائے اور صحیح رخ پر استعمال ہو مصلی اللہ علیہ وکیل قریب رکھتے ہیں